ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاقن سوالات کیا کرتے تھے کوئی شخص یوں پوچھتا کہ میرا باپ کون ہے کسی کی اگر اونٹنی گم ہو جاتی تو وہ یہ پوچھتا کہ میری اونٹنی کہاں ہوگی ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کیا اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہری کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے یہاں تک کہ پوری آیت پڑھ کر سنائی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو بائیس